من كان يريد ثواب ثواب الدنيا الدنيا فعند الله الله والآخرة وكان سميعا بصيرا جو شخص دنیا میں اچھا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے بدلے ہیں اور اللہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حصول آخرت کی ترغیب دلائی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی فائدوں کی خواہش کرتے ہیں جیسے مجاہد جہاد کے ذریعے حصول غنیمت کی نیت کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی فائدوں کے ساتھ اخروی فائدہ بھی ہے تو بندہ کیوں نہ دونوں طلب کرے یا ان میں سے افضل کو طلب کرے قرآن کریم میں اس معنی کی اور بھی آیتیں آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے صرف دنیا چاہتا ہے اسے اللہ دنیا دیتا ہے اور جو دنیا و آخرت دونوں چاہتا ہے اسے اللہ دونوں دیتا ہے